اللہ تعالی نے عبادات کے ساتھ ساتھ اسلام کو ایک معاشرے کا تصور دیا ہے اسلام صرف چند عبادات نہیں ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر بات کے احکامات موجود ہیں کاروبار کیسے کریں گے کھیتی باڑی کیسے کریں گے غریب کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے حکومت کس طرح کریں گے ہم کے ساتھ کس طرح چلیں گے کھانا کس طرح کھائیں گے پانی کس طرح پیئیں گے واش روم کس طرح جائیں گے یہ مکمل معاشرت ہے ہمارے ہاں اسلام کا تصور ہے چند عبادت کچھ چیزیں دنیا مقرر کر لی گئی ہیں کچھ چیزیں دین بنا لی گئی یہ ہماری دنیا کے کام ہے یہ ہمارا دین ہے میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں ہمارا سارا ہی دین ہے ہماری دنیا ہے نہیں ہمارا رات کا سونا ہمارا دین ہے ہمارا صبح کا جاگنا ہمارا دین ہے ہمارا کاروبار کرنا ہمارا دین ہے ہماری شادی کرنا ہمارا دین ہے ہمارا اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہمارا دین ہے وہ ہمارا تو بیت الخلاء میں جانا پیشاب کرنا اس کے احکامات موجود ہیں اس کے عمل کا دل ہے تو آج تھوڑی سی بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے رویوں کے متعلق اپنی طبیعت کے متعلق غصے کے پی جانے کے متعلق یہ ایک معاشرتی رویہ ہے کہ ہر بندہ جسے پوچھیں وہ کہتا میرا مسئلہ کیا ہے کہتا مجھے غصہ بہت آتا ہے مجھ سے غصہ قابو نہیں آتا بس جی میں تو غصے والا آدمی ہوں اور اس کو فخر سے بیان کرتا ہوں اسے کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہتا سمجھاتا ہوں مانتے نہیں کہتا پھر غصہ کرو نا استاد کلاس میں آتا ہے وہ سمجھانے کی زیادہ ترتیب بناتا ہے غصے کی بچوں میں بہت غصے والا ہوں آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے سمجھ ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں سمجھ مجھے کام چاہیے تمہیں میرے غصے کا پتہ نہیں آج ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پوچھیں کہ آج انسانوں کی سب سے بڑی بیماری کا نام کیا ہے تو وہ کہتا فرسٹریشن ٹینشن ہے ڈپریشن ہے آساب پیچھے ہوئے ہیں سر میں درد ہے شوگر ہے بلڈ پریشر ہے دل کی بیماریاں تو ان سے پوچھتے ہیں کیوں ہیں تو کہتا غصہ بہت ہے معاشرے میں سب آج پاکستان میں جیلیں چھوٹی ہیں اور قیدی زیادہ پولیس کو چوبیس گھنٹے میں کسی وقت میں سانس نہیں ملتا ادھر دوڑ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ادھر چھاپا مار رہی ہے ادھر گرفتار کر رہی ہے تھانے حوالہ پہ جیل بھرے ہوئے اس کے پیچھے جو انصر ہے وہ کیا ہے غصہ جھگڑا لڑائی برداشت نہیں ہے آج معاشرے کے بڑے ترین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ غصہ ہے جسے آج مسئلہ نہیں بنایا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نوجوان کہہ رہے ہیں آپ مجھے نصیحت کریں میرے جیسا ہوتا نا مفت کا مفتی تو میں اسے پتہ نہیں کتنی تقریر سناتا کتنی نصیحتیں یوں کیا کرو یوں کیا کرو آپ نے اس کو دو لفظ سات غصہ نہیں کرتا اس نے کہا چلے ٹھیک ہے دوبارہ اور نصیحت کریں تو اگلی بھی اس کو کیا فرمائی غصہ اس نے پھر کہا صحابی کہتے ہیں وہ بار بار آپ سے پوچھتا تھا آپ مجھے نصیحت فرمائے اور آپ اس کو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ غصہ مت کرنا غصہ مت کرنا کیا خیال ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے فرامین آپ کے ارشادات آپ کے احکامات ایک فرد کے لیے تھے یا امت کے لیے کہتے اس اس کو کہا تھا جو اس کو کہا تھا وہ مجھے بھی کہا جو اس کو کہا تھا وہ مجھے بھی کہا تھا اور اگلی بات جو میں آج موضوع میں کہنا چاہتا ہوں یہاں ماشاءاللہ اللہ کارکن بیٹھے دعوت کے جہاد کے جواب کے لوگ بیٹھے ہیں اگر دعوت کا کام کرنا ہے اگر توحید کو پھیلانا ہے اگر سنت کو عام کرنا ہے اگر لوگوں کو اسلام سکھانا ہے تو یہ کام غصے کے ساتھ نہیں چلے گا یہ کام شدت کے ساتھ نہیں چلے گا یہ کام کسی کو ناراض کر کے نہیں چلے گا یہ تو محبتوں سے چلے گا اللہ تعالیٰ اپنے نام پرانے بیان پرانے مجید میں بیان کرتے ہیں اللہ شکور الحلیم واللہ غنی غلی الحلیم بلّ غفور حلیم اللہ تعالی حلیم حلیم حلیم گردار اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے اللہ میں حلیمی ہے اللہ میں برداشت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کرنے میں کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں ہے لوگوں نے اللہ کو گالی دی لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ پہ بہتان لگائے اللہ کو گالی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مار دیا کہ رس دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو رسک دیا لوگوں نے اللہ کو گالیاں دی اس کے ساتھ شرک کیا اس کا بیٹا قرار دیا کہ اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہم تو انتقام لے ہی نہیں سکتے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے فرمایا مصیبت اصابکم ماں کا سبق عیدی کم بیا عن کثیر تم پہ جو مصیبت حاصل آتی ہے تم پہ جو مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم تو بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں اگر تمہاری ہر غلطی پہ پکڑے تم چل نہ سکو یہ تو میری معافی کا معاملہ ہے کہ تم دنیا میں چل پھر رہتے ہو کھا پی لیتے ہو زندگی گزارتے ہو جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری اپنی وجہ سے ہے ابھی ساری مصیبتیں نہیں آتی تھوڑی آتی کو یا اکو انکیر زیادہ تو معافی ہو جاتی اگر تمہاری ہر لغزش سے میں تمہیں پکڑوں تمہارے ہر مسئلے پہ میں تمہیں پکڑ لوں تم چل نہیں سکو گے تم چل نہیں سکو گے بھیا افوان ان معافی بہت ملتی ہے میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں ہر کوئی اللہ سے معافی کا طلبگار ہے رہنا چاہیے اور ہر کسی کو اللہ کی معافی کا یقین ہے مگر کتنے لوگ ہیں جو خود بھی معاف کرنے کے رویے پہ تیار ہیں وہ کہتا ہے میری کتاب میں معافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا میں نے نہیں کبھی کسی بندے کو معاف کیا کوئی میری دانت کوئی میرے دانت کے نیچے آ جائے کوئی میری داڑ کے نیچے آ جائے صحیح کوئی پھنسے میرے پاس نہ تو بندہ نچوڑ نہیں دیتا میں کہتا ہوں نچوڑ سکتا ہے کہ نہیں سکتا اس کے یہ الفاظ اللہ کے ہاں لکھتے گئے اس کا یہ رویہ لکھا گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنا تعارف کراتا ہوں حلیم پرانی مجید میں جگہ جگہ کہا اللہ غفور حلیم معاف بھی کرتا ہے برداشت بھی کرتا ہے درگزر کرتا ہے شکور حلیم غنی حلیم علیم الحلیم اپنی صفات بیان کرتا اور آگے کیا کہتا ہے جہاں رحمان رحیم کا تذکرہ ہے حلیم کا بھی اللہ کو غصہ نہیں آتا ہر صورت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحمان اس کی مہربانی ہے ہم زمین والوں پہ مہربان ہیں یا رہے ہے ایک نے مجھے ایک مسجد میں دکھا تھا کسی میں اس میں بھی شاید دکھا ہو سختی سے منع ہے میں نے کہا نبی سے منع کرتے لکھتے ہیں اس مسجد میں تقریر کرنا سختی سے میں نے کہا آپ منع کریں آپ کا اصول ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ آپ کہ نرمی سے منع میرے نبی نے نرمی سے منع کیا یا سختی سے آج یہی رکھیں گے دل اب و امردل وعارف عن عرف پہلے معاف کرنا ہے پھر دینا جس کی کتاب میں معافی نہیں ہے اس کے پاس دعوت نہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتا جو درگزر نہیں کر سکتا کر سکتا جو برداشت نہیں کر سکتا جس میں تحمل نہیں ہے اسے دعوت کے کام سے معذرت کرنی چاہیے تاجن کام پہ آپ کسی اور کو لگائیں میرا رویہ اسلام کا نقصان کرے گا میں فائدہ نہیں کر سکتا آپ مجھے کہیں کہ لوگوں کو جنت کی راہ دکھاؤ تو میری تقریر کا آغاز جنت سے ہوگا کہ جہنم سے اے سارے دوست بھی بیٹھے ایس پیڑ کی تو کسی نہیں بخشا جانا میرے نبی یہ تقریر کرتے مشرقین مکہ میں کوئی بندہ جنت میں جاتا ہے میں خاندان میں تقریر کرتا ہوں شادی پہ بیاہ پہ ملنے پہ میں ان کو دین سے بیزار کرتا ہوں یا دین کے قریب کرتا ہوں آج لوگوں کا شکر ہے جو جتنا دیندار ہے اتنا تب ہے اتنا انسوشل ہے اس کے ماتھے پہ اتنے زیادہ بل ہیں اور فخر کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگ سچ کڑوا ہوتا ہے حق بیان کریں گے تکلیف تو ہوگی سچ کڑوا ہوتا ہے کسی حدیث کا ترجمہ بیان کریں کسی آیت کا ترجمہ بیان کریں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے نبی کا دین مٹھاس سے بھرا نبی کی زندگی مٹھاس سے بھری نبی سے سچا کوئی نہیں اور یہ ساری دنیا کہتا ہے کہ سچ کیا ہوتا ہے یہ تکلیف تو ہوگی نا سب سچ بیان کریں گے اور دین راحت دیتا ہے تکلیفیں نہیں دیتا ہے دین کی دعوت سکون دیتی ہے دین کی دعوت پریشانیاں نہیں بانٹتی کہتے ہیں ہاتھ کا یہ تو ہے اور پس کر دو اللہ کے واسطے ان رویوں سے نہیں چلے گا امر پہلے معافی معافی کو اختیار کر پھر نیکی کا حکم دے وہ علی جاہلی لوگ بحثیں کریں گے لوگ اعتراض کریں گے لوگ تم سے بحث مباحثے کی کیفیت میں آئیں گے تم نے بحث میں نہیں پڑھنا معاف کر نیکی کا پیغام دے ان سے کالو سلامہ سلام کر آگے جا ہمارے ہاں دعوت کا مطلب نصیحت ہے سمجھانا ہے یا بحث نبے پچانوے فیصد لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ بحث کو دعوت کہتے ہیں یا سمجھانے کو دیکھتے دعوت ہے اور جنگ انا کی ہوتی ہے جنگ جیت آج میں ہوں نا صحیح میں کہہ نہیں سکتا اینڈ کر کے آئیں میں طبیعت صاف کی تھی دعوت کا کیا مطلب ہے موچھے پائل کو چھوڑے کون کہتا ہے یہ دعوت ہے آج میں طبیعت سیٹ کر کے آیا آج تقریر کی تھی نا سارے نے کان گرم سی پتہ نہیں یہ دعوت کس نے بنائی ہے اور یہ دعوت کس نے چلائی ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے بدتمیزی کرنا یہ تو اتنا زبردست دین ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا والد ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے راضی بلان کا کہانی ابراہیم وہ ہو گیا تو میرے محبودوں کو مانتا نہیں میں تجھے پتھر ماروں گا میں تجھے سنسار کروں گا میں تجھے یہاں سے نکال دوں گا گالیاں دے رہا ہے تو گستاخ ہے میرے مبوتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا بتی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان ہوگی یا ماشاء اللہ جمیت شروع گے عید کا دن شروع ہوگا اس میں ساری سختی بیان ہوگی کیا ابراہیم علیہ السلام کی کوئی نرمی محبت یہ بھی بیان ہوگی ان ابراہیم اللہ اباہل بے شک ابراہیم تو بڑے نرم دل تھے بڑے بدھ تو اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو کہا تقریر ریکارڈ کروائے جو کہے ابراہیم نرم دل تھے برد انا ابراہیم الحلیم اباہ منیب بے شک ابراہیم بردبار تھے معاف کرنے والے تھے درگزر کرنے والے تھے آہوزاریاں کرنے والے تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کہتا میں تجھے بیٹا دو ابراہیم کیسا میں تجھے ایک بیٹے کی بشارے دیتا ہوں جو غلامی حلیم تجھے میں وہ بیٹا دوں گا ابراہیم جو حلیم ہوگا اس سے بڑا ہوگا میرے بیٹے کا روگ ہے گاؤں سے گزر کر دنیا کاپتی ہے اور آج دنیا کاپتی ہے کل اللہ رحم کرے قیامت یہ کاپے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کی اونچائی کو چھو سکتا ہے کر اکڑنے والے ہم تجھے توڑ دیں گے دنیا میں چلانے گرانے والے ہم تیری زبان بند کریں گے یہ متکبر چونٹوں کی طرح آئیں گے چونٹوں کی طرح آئیں گے قیامت کے دن یہ انسان نہیں ہوتے چونٹوں کی طرح انسانوں کے قدموں میں آتے اور میرا نہیں پتا اسی مجھے جانتے نہیں مجھے دنیا داروں سے غرض نہیں ہے داروں کا مجھے کچھ خطرناک میں اکیلا جنتی ہوں میں اکیلا نیک ہوں اے سارے بے نمازی لوگ مشرق سارے بدتی انہوں نے کی پتا ایک بندہ میں خاندان جی نے جانا ہے ایک جنگ بھی ٹولا سارا قبر چاٹ دے یہ دعوت کا کون سا سلوب ہے یہ دعوت کے کون سے جملے ہیں یہ قرآن مجید کی کس آیت کی تشریح ہے جو ہم کرتے ہیں روز اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں ولا تَسْتَبِ الْحَسَنَةُ وَلَا صحیح نہ نیکی برابر ہو سکتی ہے نہ گناہ برابر ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے اتفاق بلتی ہی احسن برائی کو دور کرنا ہے کس چیز سے اچھائی سے گالی کا جواب گالی سے نہیں ہوگا بدتمیلی کا جواب بدتمیزی سے نہیں ہوگا منادری کی کون ایک نہیں ہوگی دفاع بلتی ہی احسن تو برائی کو دھکا دے تو برائی کو پرے کر دیا آسن جو اچھا انداز اندازی بینت کا بین ہوں ادابت کا اللہ ہوں علی گل یہ جو لوگ ہیں نا تیرے دشمن ہیں خام خواہ تج سے اکٹتے پھرتے دور رہتے ہیں تو اچھائی پہ آ جا تو برائی کا دور کرنے کا طریقہ کس کو بنا لے کہ تو نے نرمی کر دی تو نے اچھائی کا مقابلہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہتا اچانک تو دیکھے گا اور اس کے درمیان جو عداوت ہے یہ کس میں بدل جائے گی وہ تیرا دلی دوست ہو جائے گا یہ دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اگر تو برائی کرنے والے سے نیکی کرے گا تیرے دشمن تیرے دوست بنے گا ولی الحمیم تیرے دل سے دوست بنے گے وہ زبانوں کے دوست نہیں ہوں گے مگر اتفا بلتی ہی آسن برائی کا جواب برائی نہیں ہے گالی کا جواب گالی نہیں ہے ترس کا جواب اور سونا نہیں ہے وہ سختی کریں گے اور تو نرمی کرے گا وہ تجھے برا گے تو اچھا کہے گا یہ ہو نہیں سکتا ہے بہت مشکل میں بھی تقریری کر رہا ہوں مجھ سے بھی نہیں ہوتا مگر جو کرے گا دعوت کو وہی پائے گا تربیت اسی کی ہوگی اتفاع بلتی ہی آ سکتا پہلے معاف کرے گا پھر واہ بالعرف پھر وہ نیکی کا حکم دے گا جس کے پاس میں نے پہلے گزارش کی غصہ نہیں ختم کر سکتا معافی کی کتاب پہ جس کے پاس وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا وہ دکان چلائے وہ کاروبار کرے تو کہتا جی میں غصے کے بغیر نہیں رہ سکتا مہربانی کر کے اسے دنیا کا کوئی اور کام کرنا چاہیے معمول بالکل اس کو نیکی کے حکم کی کوئی گنجائش کیونکہ وہ خزل اب پہ نہیں ہے پہلے قدم پہ آئے گا دوسرے پہ پہلے کہا بلا بلاکست کیا تو نیک آدمی ہے لوگ برے ہیں دونوں برابر نہیں ہوتے تم اس کے پنڑے میں اپنے آپ کو نہ رکھنا تم اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ سوچنا وہ الگ دنیا کا آدمی تو الگ آدمی اور جی انہیں بھی بھی کینج کیا سی نا انہیں پھر انج کیا پھر میں انج کیا پھر میرے تو بات کون سی یہ دعوت کے لوگ نہیں کر سکتے آئے کے حدیث سے سناتے جب غصہ آتا ہے نا کہنا تم میری آئے کے حدیث نے بتھیریاں ہو گیا ہوں میں تمہیں اصل گل دسا پھر اندر کا اصل باہر آ جاتا ہے کیونکہ اندر اصل آئے حدیث نہیں ہوتی اندر اصل کیا ہوتا ہے اندر کوئی اور انسان ہے رٹا لگا ہوا ہے مجھے ایک آدمی نے بات سنائی میں بہت ڈرا اس سے بات بڑی اچھی گز کہنے لگا کسی نے توتا رکھا تھا اس کو سکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر وقت وہ کلمہ پڑھتا تھا بلی سامنے آتی تھی تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا کیا کرتا تھا کرتا تھا پھر اس کو کلمہ بھول جاتا تھا کہتا میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا پھر لا الہ الا اللہ چلے گا کہہ کہہ کیونکہ طوطے کا رٹا تو بہت اچھا لا الہ الا اللہ مگر دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے اندر لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلی دیکھ کے ٹینٹا نکلی تھی لا الہ الا اللہ نہیں یہ جب غصے میں آ آئے آیتیں بھولتی حدیثیں بھولتی اور گالیاں یاد آتی ہیں اور بدتمیزی یاد آتی ہے اور پھر نخرے پھولنے لگتے ہیں پسینے آنے لگتے ہیں آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں لہجوں میں شدت آنے لگتی ہے یہ آئے کے زبان تک ہیں یہ آئے کے حلق سے اوپر ہیں میں ہوں یا کوئی اور ہے حدیث سے حلق سے اوپر ہیں اس دل کے اندر نہیں ہے اس دل کے اندر ہاں ہاں کی باتیں آج کرتے ہیں پھر کسی دن اور موضوع بتاؤں گا کبھی ماں رحمت من اللہ لن لہم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فظ من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اللہ کی رحمت ہوئی اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا میں آپ فخر سے بتاتے ہیں میرا دل بڑا سخت ہے اور مینو کوئی فرق کرنا تقریروں میں بیان کرتے ہیں مجموعے میں اور جی میں سخت دل آدمی ہوں بخوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو لے کے بیٹھے اس کو بوسا دے رہے ہیں پدو آیا پدو بھی کیا کمال چیز تھے صحابی کہتے ہیں ہم ان پدوؤں کا انتظار کیا کرتے تھے وہ کوئی آ کے سوال کرے گا اور ہمیں دین کا پتہ لگے گا پتہ نہیں کتنا دین ہمیں بدوؤں نے سکھایا بدوؤں کا سوال ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا صحابی کو دین مل جاتا کہتے ہیں بدوؤں کا انتظار کرتے تھے اللہ تب آگے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا اور ہمیں دین کا پتہ لگ جائے گا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بیٹے میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں اگر تیرے دل میں نرمی نہیں ہے تیرے دل میں رحم ہی نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں میرا کسی سے پیار ہی نہیں میرا کسی سے تعلق ہی نہیں یہ ایک الگ موضوع ہم پھر اور طرف چلے جائیں گے اس سے کی بات کرتے ہیں اللہ کا ذہن ہوا تو اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا فزل کریزم کل اگر آپ پرشرو ہوتے اگر آپ غصے والے ہوتے من حولک یہ آپ کے ارد گرد کوئی بندہ نہ ہوتا آج بھی کہتے ہیں جی میرے ابا جی نے سن پینسٹھ میں یہ مسجد بنائی تھی اللہ کا شکر ہے چار نمازی اس وقت تھے تین اب رہ گئے ابا جی فوت ہو گئے کسی کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا ہمارے اصول بہت سخت ہیں مسجد کے ہماری کسی کے پیچھے نہیں ہوتی اور کسی کی ہمارے پیچھے نہیں بندہ آیا تھا میں نے صرف فرق کو کتا کتنا پھٹنا نا تو بھی چیٹا کیا خوب دعوت ہے سے بچہ آیا میں نے کہا آج آ گئے ہو آئندہ مسجد میں آ کے شور کیا نا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا بچے کے ابا نے کہا آج معاف کر دو آئندہ نہیں لے کے آؤں گا یہ دعوت کے لوگ ہیں یہ دعوت کے لوگ ہیں ہر تیسری جگہ مسجد میں جھگڑا ہو رہا ہے بازاروں میں جھگڑے نہیں ہیں سنیما میں جھگڑے نہیں ہیں پارکوں میں بچوں کو محبتیں ملتی ہیں اور مسجدوں میں تین داروں سے لوگ کرتے ہیں غصے والے بندے نے پتہ نہیں مولوی صاحب نے ہاتھ ملائیے وہ پورا ہاتھ ملان گے کہ صرف انگلیاں ملان گے کیونکہ وہ بہت آدمی وہ گلے ملتے تو ان کے کپڑے کی سلوٹ خراب ہو جاتی یہ نہیں چلے گی یہ دعوت نہیں چلے گی آگے نہیں بڑھے گی فخر سے بتاتے ہیں جن میں کام سی انہیں ہی آج بدل نہیں دیتا کسی نے مگر آئیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں تھوڑا سا جائزہ آپ نے دعوت کس طرح پھیلائی کچھ واقعات اس میں سے لے لیتے ہیں میں نے قرآن مجید کی کچھ چیزیں بیان کی کہا اگر آپ شروع شروع ہوتے سنگ دل ہوتے کوئی آپ کے پاس نہیں آتا معاف کون لوں معاف کریں بس تخر نہ ہوں غلطیاں امت کرے گی استغفار کون کریں گے اے نبی آپ نے فرمایا نبی کیسے تھے ان نہ فن نہ انتل عزیز الحکیم اور رو رہے ہیں جبرائیل اہمی ہے اللہ نے بھیجا آپ روتے کیوں ہیں کہا مجھے اپنی امت کا غم ہے گئے واپس آئے کہا آپ روئے مت آپ روئے مت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں آپ کی امت کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو پشے مان لے گا جو امت کے لکھا ہوں ان سے وہ شادر ان کونے میں نہیں بٹھانا ان کو اپنے قریب لا کے ان سے مشورے کر سب سے زیادہ با اعتماد آدمی کون ہوتا ہے مشورہ کہتا ہے میں مشورے کا آدمی وہ تو کسی کام سے پہلے مجھ سے مشورہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے نبی پہ وہی آتی ہے لوگوں کے اعتماد کے لیے ان میں اعتماد پیدا ہو ایک فارس کا آدمی سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے بکتے بکاتے ان کے مشورے پہ خندق ہوتی صحابہ کے مشورے پہ وہ پہ کے چلے گئے مشورے کرتے تھے یہاں جو زیادہ پڑ جاتا ہے کہتے ہیں تمہارے مشورے کا مجھے پتا ہے میں تم سے زیادہ پڑھاؤں مجھے دین کا تم سے زیادہ پتا ہے جو کہتے ہیں مجھے زیادہ پتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا جو کہتے ہیں مجھے زیادہ پتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں شیطان اسی پہ بڑھاتا جو کہتے ہیں میں طالب علم بھائی میں سیکھ رہا ہوں میں تھوڑا سا بہت جانتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے یہ آگے بڑھ جائے گا تو ہیں کچھ باتیں میرے ذہن میں ہے میں آپ سے گزارش کر دوں اتنا کمزور ہوں کہ باتیں بیان کرتے ڈرتا ہوں کہ میرے پلے اس سے کیا ہے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگی چھوٹی بات نہیں ہے نبی کی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان کو اپنے ماں باپ کے پاس بھیج دیا مدینے میں لوگ باتیں کرنے لگ گیا بن ابئی نے پرچم اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا صحابہ کو سزا مل کے جو صحابہ میں باتیں کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا رشتہ تھے رضی اللہ تعالیٰ خالہ زاد بیٹے تھے ہم کبو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ یہ باتیں کرنے والوں میں تھے یہ تہمت لگانے والوں کے گروپ میں شامل تھے غریب آدمی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو پیسے دیتے تھے ان کے گھر کا خرچہ ان کی آیانت ان کی مدد کرتے تھے بیٹی پہ تہمت لگی کوئی بات بھی برداشت نہیں کرتا خرچہ بند کرتا اللہ کو پسند نہیں آپ پیسے اگر ہم ہوتے تو خرچہ بند کرتے کہ بول چال زندگی بھر منہ دیکھتے اور میری بیٹی نبی کی بیوی بات کروں میں کون ہوں اللہ نے کہا مل بل اللہ تو تر آئی اللہ کر معاف کر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے کیا تم پسند نہیں کرتے کتنے بڑے مسئلے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تمہیں پسند نہیں اللہ کو معاف کرنے والا رحیم ہے بکر نے آیت سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم کیوں نہیں چاہتے ہم کیوں نہیں چاہتے اے اللہ تو مجھے معاف کرے ہم اس کا خرچہ بحال کرو رضی اللہ اس آدمی کا جس نے بیٹی کے اوپر تہمت لگائی اللہ نے کہا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے اللہ کی قسم کیوں نہیں کیوں نہیں ہم پسند کرتے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دو کوئی ہے جو اس طرح کی برداشت کرتا ہوں جو اس طرح کا غصہ یہ تو صحابی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں بڑی باتیں کوئی ایک بات ہے باتیں ہی باتیں ہیں ہی باتیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ خود تورات کے عالم تھے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک زید آدمی تھا تورات کا بڑا عالم تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے اسلام لانے کا واقعہ مجھے سناؤ کہنے لگا کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے چہرے سے پہچان لیا کہ نبی مجھے دو چیزوں کا معاملہ تھا میں اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا دو چیزوں میں مجھے مسئلہ تھا باقی میں نے چہرہ دیکھ کر مجھے پتہ لگ تو رات کے عالم تھے یہودیت کے عالم تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چہرے سے پتہ لگا مجھے کیا چیز دیکھنی تھی کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ برداشت کرنا جاتا آپ سے کوئی جہالت کرتا ہے تو آپ کتنی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے صرف یہ چیک کرنا اللہ کی کرنی ہے کہتے اسی دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لے لیا قرض کی مدت میں دو دن باقی تھے وقت پورا نہیں ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی کی طرف چلے ابو بکر بھی ساتھ عمر بھی ساتھ صحابی ساتھ ایک جنادے میں بقی کی طرف چلے جنادہ پڑھ لیا جنادہ پڑھ کے آپ ایک دیوار کی طرف ہوئے میں آپ کی طرف بڑھا کہتے میں تو ٹیسٹ کر رہا تھا مگر ٹیسٹ بہت سخت تھا ہم تو امتی ہیں کیا کہنا ہے ہم تو اس کو سوچ نہیں سکتے کہتے آپ نے جو چادر اوپر لی تھی میں نے اس کو زور سے کھینچا آپ کی چادر میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے کہا جو قرض آپ نے لیا وہ واپس کیوں نہیں کرتے میں آپ کے متعلق اور عبد المطلب کے بعد متعلق جانتا ہوں کہ آپ تال مٹول کرنے والے نہیں ہیں ہے آپ تال مٹول کرنے والے نہیں آپ دینے والے لوگ ہیں قرضہ کہتے بھی دو دن باقی کی کہتے میں نے یہ کیا اور خوشی میں تھا میں چادر کھینچی جو آپ کے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی کہتے میں نے کھینچ کہا میرا قرضہ کیوں نہیں واپس کرتے آپ اور آپ کا دادا یہ تال مٹول کرنے والے بندے نہیں ہیں میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں یہ صحیح بخاری کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح میں نے عرابیوں کی بات کی نا اللہ کے نبی درمیان میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کتنے بندے قتل ہوئے تھے عمر کے ہاتھ پتہ نہیں کتنا بندہ حضرت عمر کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا رضی اللہ عنہ ان کا ہر موقع پہ کیا جملہ ہوتا تھا کون لا دیں ہم تو مزاج میں کرتے کون لا دیں وہ تلوار کو لگے کہتے کون لا دیں یہ زید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کو دیکھ رہا تھا ان کے شانوں کے درمیان کا گوشت اکڑ گیا یعنی غصے کی یہ کہتی تھی کہ کندھے اکڑ گئے غصے سے اور میرے چکر لگانے لگے کہنے لگے اللہ کے دشمن تو ہمارے ہوتے ہاں یہ بات کرے ہم سن رہے ہو ہم دیکھ رہے ہو تو اللہ کے نبی سے یہ مخاطب ہوگا اللہ کے دشمن کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اطمینان سے اس سے دیکھ رہے ہیں اور عمر کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی یہاں سے چلے جائیں گے اگر میں نے بات کی ورنہ میں کبھی جب تم بات ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے چلے جانا ناراض مجھ سے نہیں ہوں گے مجھ سے ہوں گے پتا تھا طبیعت کا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا آپ نے چلے جانا ہے ورنہ میں تیری گردن اتار ہوں اور وہ زید کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی رہے مجھے دیکھتے ہی رہے سکون سے دیکھتے رہے عمر سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تم اسے سمجھاؤ کہ آسانی سے تقاضہ کرو اور مجھے حسن ادائیگی کا مجھے بھی نصیحت کرو اور ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کسی بڑے کو نصیحت کرے وہ کہتا تم نصیحت کرے گا تو مینو اللہ تو ڈرانا ہے وہ کسی کو وہ فلاں بندے نصیحت اللہ بندہ تم کہ چیز نصیحت اللہ کے اللہ کی حکومت کو کہہ رہے تم مجھے نصیحت کر اس نے ادائیگی کی اس کو سمجھا کے آسانی سے تقاضا کر اور جا اس کا قرضہ واپس کر کس جو غصے میں اسی کے ذمہ لگایا اور کتنا زیادہ دینا سا پچاس کلو کھجور زیادہ دینی ہے تو کیونکہ اس کو ڈرایا اسی دینار الگ واپس کر جو میرا قرضہ ہے اور بیس سا کھجور الگ دے کیونکہ تو نے سے ڈرایا کہتے میں تو بس جو ملنا تھا مل گیا میں نے بیٹھ کے اسلام قبول کیا اسلام کسی خوف طرز پہ چلتا ہے اسلام کے قبول ہونے کے کچھ اور ضابطے ہیں میں نے بہت علماء کرام سے گزارش کی خود بھی کتابیں کھولنے کی کوشش کی کہ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو جو تقریر کی ہے وہ مجھے تقریر بتائیں وہ تقریر کیا تھی صرف رویہ تھا محبت تھی یا کوئی تقریر تھی یہ ماما کے سردار تھے لا کے مسیح نبی کے سکون سے باندھا پہلے دن آئے کیا حال ہے کیا خیال ہے کہا اگر قتل کرو گے میرے پیچھے خون ہے قبیلے والا آدمی ہوں احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ دوں گا پھر اگلے دن پھر اگلے دن تیس دن کا جاؤ نخلستان میں گئے غسل کیا واپس آئے کہا جانا کدھر ہے اب آدمی کا جانا کدھر ہے آپ کے آپ کے ساتھیوں یہ ایک اخلاق تھا یہ ایک محبت تھی ہم صرف غصے کی حدیث سے آج لے کے آتے ہیں آپ کو غصہ نہیں آتا تھا حضرت کہتے رضی اللہ تعالیٰ میں دس سال آپ کے ساتھ رہا ہوں مجھے کبھی اف نہیں کہا اور کوئی ہے جو اپنے نوکر کو کہے کہ میں نے اس کو کبھی نہیں کہتے دس سال مجھے کبھی اف نہیں کہا کبھی کسی کام میں یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا اور کبھی کسی یہ کام میں یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا دس سال کہتے یہ نہیں کیا اس تک اور اللہ کے نبی سے زیادہ اخلاق کائنات میں کسی کا اس حدیث میں کہنے لگے مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس فلاں کام کر کے آؤ چھوٹے انس چھوٹا انس کرے چھوٹے انس فلا کام کر کے آؤ کہتے میں نے منہ پہ کہا میں نے نہیں جانا کہتے دل میں تھا کہ کروں گا آپ کے منہ پہ کہا میں نے نہیں جانا میں وہاں سے نکلا بچوں میں کھیلنے لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی سے گزرے میں بچوں میں کھیل رہا تھا آ کے میری پکڑ پکڑی میں نے دیکھا آپ مسکرا رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی مجھے چھوڑے میں بھی آپ کا کام کر کے آتا ہوں آپ مجھے چھوڑے میں بھی آپ کا کام کرتے آتا مسکرا رہے پھر میں بھاگ گیا زندگی بھر کسی عورت کو کسی بچے کو ہاتھ سے نہیں مارا زندگی بھر کسی عورت کو کسی بچے کو کسی غلام کو ہاتھ سے نہیں مارا اگر آپ کو اختیار دیا جاتا دو چیزوں کے درمیان میں سے مشکل پسند کرتے کہ آسان آسان چیز پسند کرتے کسی حدیث میں نے آگے چل کے بتایا زندگی پر بدلا نہیں لیا سوائے اللہ کی حد کے کہ کسی نے اللہ کی حد توڑی اس حد کو پورا کیا کبھی ذاتی انتقام زندگی میں نہیں لیا میں تین چیزوں کے اوپر اپنی تو کھوپڑی ویسے نہیں کام کرتی نا ان چیزوں پہ اللہ کرے سمجھ آ جائے زندگی پر بدلا نہیں لیا زندگی پر کھانے میں ایپ نہیں نکالنا زندگی بھر سوال کرنے والے کو نہ لکھی تین مسئلے بدلا نہیں لیا کھانے میں ایب نہیں نکالا کسی کو نہ لے یہ امت یوں نہیں بنی یہ تقریروں سے کم بنی ہے اور کردار سے لقت کان لکم کی رسول اللہ عصبت الحسنہ اللہ نے کردار بیان کیا اس میں ہنسنا بیان کیا ہے زندگی تھی واللہ کیا لوگ تھے بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دن کہنے لگے کہ رات کو سوتے وقت کلو اللہ پھول آؤٹ گرپل کل آؤٹ برپ ناس پڑا کر کہتے زندگی میں چھوڑی نہیں کوئی رات زندگی میں یہ آئی نہیں کہ پڑھنے سے پہ, سونے سے پہلے میں نے نہ پڑھا پڑھتے تھے جی آشا کہتی رضی اللہ عنہ جب نقاہت بہت ہو گئی تو میں یہ دم کر رہی تھی پڑھ رہی تھی پھر میں نے آپ کے ہاتھوں پہ پھوک ماری اور پڑا خود اور پھوک اور اپنے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ لے کے آپ کے بدن پہ پھیر دیے کیونکہ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے پڑھا ہاں، میں نے مگر اپنے ہاتھوں پہ پھوک پار کے نہیں پھیرا آپ کے ہاتھوں پہ پھوک ماری اور آپ کے ہاتھ ہی آپ کے بدن پہ پھیر دیے کیونکہ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ برکت والے بن عامر کہتے ہیں پھر کہا مجھے ایک دن ہاتھ پکڑ لیا اخبار جو کچھ سے قطع رحمی کرے اس سے مل جانا تو اس سے رشتہ جوڑ لینا جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ لینا یہ آسان نہیں ہے جہاں ملے گا مل لیں گے جنہیں نہیں ملنا نہ ملے وہ اپنے گھر سے اپنے گھر یہ حدیث تھے بھی آن کی پہلی حدیث تھی یہ تو میرا معاشرہ میں تو لے کے کھانا نہ وہ کھانا وہ بھائی نے ملنا اپنے گھر خوش ہیں ملی بھی پروار کہا جو تجھ سے رشتہ توڑے تجھ سے رشتہ جوڑ لینا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرنا مانتے اس بات کو میں نے میرے دال آیا سی نے میرا سودا خراب کیتا سی نے میرا خلاف کا جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کرنا جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کرنا کوئی کرے گا یہ کام تین باتیں کہتے مجھے کہیں جو رشتہ توڑ دے ملا دینا جو محروم کرے اسے عطا کر دینا جو تجھ پہ ظلم کرے معاف کر صحیح بخاری میں کہا ایک جگہ کہ جس نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہو دنیا میں معافی کرا لینا کل قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی کل نیکیاں دینی پڑیں گی اور فرمایا قیامت کے دن بندے کے پاس کوئی ہم دینار کوئی پائی پیسہ نہیں ہوگا دنیا میں ظلم ہو تو مرنے سے پہلے معاف کر میں کون کسی سے معافی مانگوں یا معاف کروں ہے میں نے زیادتیاں کی کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں کام معافی مانگ لینا قیامت میں پھر ہم دینار نہیں ہوں گے نیکیاں دینی پڑے گی اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہ آپ کے سر کے اٹھانے پڑیں گے یہ صحیح بخاری حدیث گئی ہیں آگے ایک حدیث سنا تھا ایک شخص آپ کے پاس آیا کہنے لگا میرے رشتہ دار ہے میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے بد سلوکی کرتا ہوں میں ان سے اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو تبلیغ والوں کو کہہ دوں دعوت والوں کو کہہ دوں جو خیر خواہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بلی کو گم رشانہ لگتی بانا ناسی ہوں امیر تبلیغ کرو جو تمہیں میرے رب نے تمہاری طرف بھیجی چیزیں وہ وہ انالکم امین میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں امین ہوں اس کے دل میں خیر خائی نہیں محبت نہیں درگزر نہیں یہ دعوت کا کام نبی کہتے ہیں اکی حکم کی رکھتی وہ انالکم لکم سکھنا تمہاری طرف جو اللہ نے پیغام بھیجے نا پہنچا دو میں جہاں تمہارے لیے مبلغ ہوں رسول ہوں ناسے بھی ہوں خیر خواہ بھی ہوں جس میں خیر خواہی نہیں ہے اس میں دعوت نہیں کہا میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں وہ رشتہ توڑتے ہیں میں ان سے اچھائی کرتا ہوں بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں ان سے یہ افو درگزر کرتا ہوں وہ مجھ سے جہانت کرتے ہیں آپ جو تو کہہ رہا نا اگر یہ ایسا ہی ہے تو ان کے منہ میں کیا ڈال رہا ہے جلتی ہوئی راکھ ڈال رہا ہے اور جب تک تو اس روش سے رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا ایک مددگار ہر وقت تیرے ساتھ ہوگا اگر واقعی تو یہ کہہ رہا کہ تیرا خاندان تیرے ملنے والے اس سے اتنا برا کرتے ہیں تو بھی ان سے اچھا ہے تو وہ تو رات کھا رہے ہیں تو نیکیاں لے رہے اور اللہ کی طرف سے ایک مددگار رشتہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے کتنے جو کہتے ہیں برائی ادفا بلتی آسان اچھا تو اچھا نہیں تو معصوم مجھے کیا لگے ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیا کسی آدمی سے وہ آگیا مانگنے کے لیے اونچی اونچی بولنے لگا مسجد میں میں ہوں نا میری ایک کیا ہو جاتی انسلف بڑی کر دی میں بےزتی کر دی ساری دنیا کے سامنے اور کوئی ہے نبی سے بڑی عزت والا بیٹھا اس مسجد میں یہی فتنا بھی ختم ہو اور جی چار بندے میری نالینج ہو گیا اس نے کہا میرا اونٹ واپس کریں قدرت مطلب پھر کیا لگے میں اس کی گردن اتار پاؤں آپ سے نہیں بھی اس نے دینا ہے ہم نے دینا ہے اس کے پاس صحابہ کو کہا کہ اس کا واپس کرو کہتے ہیں اس عمر کا نہیں ہے جس عمر کا ہم نے لیا تھا نا اس عمر کا ہے نہیں ہے اس سے بہتر ہے بہتر واپس کرو تم میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے تم میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے وہ کوئی ہے جو ان حدیثوں کو پڑھے جو ان حدیثوں کو سنے کے لوگوں کے رویے کیا تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ اس نے اخلاق کیا کوئی ایک واقعہ ہے واللہ حدیث سے بھری پڑی ہیں زندگی بھری پڑی اس سمجھ آیا گھروں میں بھی ایسے چلتے تھے کیا تو بیویاں نا غصے سے رکھنی کہ محبت سے رکھنی پہلے دن سے کھچ کے رکھی کہ انہوں نے نرمی نہیں کری دی یہ کام سختی نہ چل رہا ہے باپ بیٹے کو کیا سمجھاتا ہے بڑا چھوٹے کو کیا سمجھاتا آپ فرماتے ہیں ان عورتوں سے خیر خواہی کرنا ان عورتوں سے خیر خواہی کرنا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں پسلی کا اوپر والا حصہ ٹیڑا ہوتا ہے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائیں گی ان کو چھوڑو گے تو ٹیڑھی رہے گی پھر آخر میں حدیث میں کیا بیان کیا ان سے خیر خواہی کرنا میں ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے پتا ہوتا ہے تم مجھ سے ناراض کب ہو اور آج منہ ٹھیک ہے مجھے کس طرح پتا ہوتا یہ نبی نبی ہیں ہیں مگر امت کے نبی کا سمجھانا تھا اللہ کے رسول آپ کو کس طرح پتا لگتا ہے جس دن کو وہ محمد قسم کھانے لگے نا محمد کے رب کی قسم ٹھیک ہے معاملہ جس دن کو ابراہیم کے رب کی قسم تو میں سمجھتا ہوں آج اندر کچھ اور چل رہا ہے کہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ہی بدلتی ہوں دل تو ویسے ہی رہتا اگر ہم ہوں نبی ہے کہتے مجھے پتا ہے کہ تاج ناراض ہوتا ٹھیک ہو خوش ہوتی ہو تو کہتی وہ روکتی روک لی محمد جتنی ناراض ہوتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برداشت تھی اللہ بڑی برداشت تھی امت بڑی برداشت تھی غصے سے چلتی نا پھر میں چلتا تھا آپ کسی ام المؤمنین کے گھر میں زوجہ کے پاس بیٹھے ہیں انس کہتے ہیں رضی اللہ ایک غلام آیا اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا کھانے کی چیز تھی کسی اور ازواج متحرات میں سے کھانا کسی نے بھیجا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور گھر میں بیٹھے تھے وہ کھانے کا کٹورا آیا مٹی کا کھانا اس میں جس کے گھر میں بیٹھے تھے اس نے غلام کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا پیالہ توڑ دیا کھانا بکھر گیا اگر ہمارا گھر ہوتا پھر کیا بنتا کسی کے گھر سے کھانا آیا ہاتھ مار کے پیالہ بھی توڑ دیا کھانا بھی پھیر دیا پیالے کے ٹکڑے کس نے جمع کیے اس کھانے کو جمع کس نے کیا نہ غلام کو کہا نہ بیوی کو کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے جمع کیے اور اس غلام سے کہا تیری ماں کو غیرت آ گئی تھی کہ میرے کاچ بیٹھی روٹی کی تو ہو رہا نہیں تیری ماں کو غیرت آ گئی تھی اور پھر کیسا کام کیا ٹوٹا پیالہ اس گھر میں دیا اور اس گھر کا سالم پیالہ کس کو دیا آپ اس گھر میں سالم پیالہ لے کے جاؤ جس نے توڑا اس کو ٹوٹا ملنا چاہیے کھانا سمیٹ کے ایک پیالے میں ڈالا ثابت پیالہ لیا ادھر تھا کیا اور غلام سے کہا تیری ماں کو غیرت آ گئی لڑائی بھڑائی نہیں ہے ختم کیا ہے کام کو اللہ ربی بڑے بڑے مسئلے انس کہتے رضی اللہ تعالیٰ یہ انس کی کمال ہے اتنی حدیثیں ان کے پاس ہیں نا پھر غلام ماں دے گئی تھی برکت کی دعا لے گئی تھی آج ہم نے ڈگریاں لی اولاد کے لیے ان کی ماں نے ان کے لیے دین کا لی آج بیس پڑھتے ہیں ان انس انس رضی اللہ تعالیٰ ان انس ابن مالک یہ تین بچہ تھا اللہ کے نبی کی خدمت کی اور امت کو دین سکھا گئے کہتے ہیں بازار میں جا رہے تھے آپ نے نجرانی ایرانی چادر آپ کے کندھے پہ تھی تو وہ آ گئے بدو آیا بھائی میں نے کہا نا یہ بدو اس نے چادر کے دونوں کنارے آپ نے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی ایسے پکڑے کھینچ لیے آپ گرنے کو ہوئے آپ کا سر اس کے سینے کو جا کے لگا اور آپ کی گردن پہ نشان آ گئے وہ آپ سے کہہ رہا تھا آپ کے پاس جو مال ہے مجھے کیوں دیکھے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ غصے میں آئے کہ مسکرائے امت بتائے کیا کرنا چاہیے تھا بھرے بازار میں کوئی چادر کھینچ دے دونوں ایسے جس طرح بندے نے چادر لٹکائی دو اور یوں کھینچے اور بندہ گرنے لگے اور کہ مال تو نہیں گرنا مینو مال تو اس کا حق نہیں تھا بیت المال کا مال تھا ہاتھ مسکرائے کیسا اس کا اونٹ لا کو ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور آپ کو بخشے کسی کو نہ بخشے آپ نے فرمایا اللہ کی اتنی رحمت کو چھوٹا نہ کر چلا تھوڑا سا چلا دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا مسجد میں پیشاب کرنے لگا اگر ہوتا نا ہمارا پھر غصہ تھا پھینکتی تھی تو پاؤ لمبے ہمیں ایک لفظ چلتا بہت زیادہ ایم کی کرو پاؤ لمبے انہیں سیدھا کر دیں مسجد پیشاب کرتے پتہ نہیں سی کون یا اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم کون ہیں آج تک امت کو یہ نہیں پتا لگا کہ ہم کون ہیں صحابی دور اس کو روکے کاب کرتا ہے تو کرنے دو بہت ساری روایت پہ لکھا ہے کہ پانی کا ڈول ہاتھ سے بھایا یہ بھی ہے کہ صحابی سے کہا اس کو بہا دو اور اس سے کہا یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد ہے یہاں ایسا نہیں کرتے اس کو پیار سے سمجھا دو اس سے سخت لفظائیں ہیں اس سے سخت لفظ خالد ابن ولید آئے رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے چار بندوں کو مال دیا ایک درمیان میں سے یہ بدو بولا رابی کیا لگا آپ نے تقسیم سے اسی کو نہیں کیا اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے ہر خالد کرنے کے میں اس کی گردن اڑا یہ آپ کو کہتے ہے کہ تقسیم صحیح نہیں آپ نے کہا نمازی ہے خالد ابن ولید نے وہ بات کی جو میں کہتا ہوں منہ نمازی نے دلوں کے لیے صحیح ہے دلائیں تو کون ہے نہ دے ہم ہر دوسرے بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک تو مسلمان بنا پڈو کچھ نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں نمازی ہیں دل سے ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا میں کسی کا دل یا پیٹ چیرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تو اس کے دل میں کیا ہے مجھے اس سے کوئی قرض نہیں ہے چھوڑ دو اس کو آپ مال بانٹ رہے ہیں ایک بندہ آیا عید محمد اے محمد عدل کیجیے آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا وہ کوئی ہے جو آپ میں بھری مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوں تو سب کریں ایک بندہ اٹھ کے آ کے کہتا ہے عدل کیجیے یعنی آپ ٹھیک نہیں کر رہے اور آپ کیا جواب دے رہے اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا میں کہتا ہوں کتنے واقعات مال کی تقسیم کے ایسے تھے جس سے لوگوں نے باتیں کی آپ اللہ سے نہیں ڈرتے نبی سے لوگ کہہ رہے آپ اللہ سے نہیں ڈرتے آپ ہمارے روئے زمین پہ اللہ سے اللہ سے ڈرنے والا حقدار مجھ سے بڑا ہے کہ ان کو سمجھاتے تھے مارتے نہیں تھے ان کو سمجھاتے تھے مارتے نہیں تھے بس میں اپنے بات پوری کر دوں آپ کو دعوت دوں گا حاطب بن ابھی بلتا کا واقعہ ضرور پڑھیے گا جنہوں نے مکہ کی فتح کا راز عورت کے اس سر میں چھپایا تھا وضاحت حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ میں اس کی گردن اتارتا ہوں ان کا میری بات سن انہوں ان کا میرا خاندان ہے آپ نے واقعہ سنا میں تو آخری کیا یہ بدری ہے کیا یہ بدر والا نہیں ہے ہر مسئلے کو غصے کی طرف نہیں لے کے جاتے تھے معافی کی طرف کہا بدر والوں کے بارے میں اللہ نے اعلان نہیں کیا بدر والو آج کے بعد کچھ تمہارے ذمہ نہیں تمہارے لیے جنت ہے ہم نے تارے تمہارے سارے گنا معاف کر دیے حضرت عمر نے یہ لفظ سنے حضرت عمر رونے لگے کیا لگے اللہ جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے مجھے تو نہیں پتا اتنی بڑی بات یہ کر کے آیا کہ پوری جنگ کا راز دے دیا نہیں بدر والا ہے بدر والا ہے اللہ نے ان کو کہا ہم نے تمہیں جنت دے دی ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں سب بخش دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کا رسول بہتر کر جانتا ہے مجھے تو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا یہ لوگ تھے بندہ یہ لوگ تھے یہ دعوت تھی وہ کوئی مکے کے فتح کا منظر پڑھے میں نے بہت ساری چیزیں یاد کی تھی سوچی تھی مگر ابھی ہے نہیں وقت کہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ پوچھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں پتھر کھائے جنگیں لڑی شہادتیں دیکھی خون دیکھا اس سے پہلے کہا کے دن خون آلود چہرہ ہے کیسے دیکھتے ہیں قومی اللہ میری قوم کو بخش دے ان کو پتا نہیں کہ جنہوں نے آپ کو زخم لگائے جنہوں نے صحابی شہید کیے ان کے لیے دعائیں کرنی مکے میں داخل ہو رہے مکے والوں سے پوچھ رہے کیا کروں کہنے لگے ہمارے بھتیجے ہو ہمارے بھائی کے بیٹے ہو ہم تم سے معافی کے طلبگار ہیں کہا جاؤ آج میں تمہارے بارے میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا لا تصریب یغفر اللہ لکم آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا اللہ تمہیں بخش دے اور کسی نے تائف کے پتھر دیکھے پتھر کھا کے بھی کہا تھا نہیں نہیں میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو ہٹائے گا کہ میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں اگر رویہ یہ ہوگا نرمی یہ ہوگی در گزر یہ ہوگا تو دعوت کا کام چل جائے گا اگر ہر وقت آنکھیں ماتھے پہ ہوں گی متکبرانہ رویے ہوں گے غصے جھگڑے ہوں گے یہ دعوت سمٹ تو سکتی ہے پھیل نہیں سکتی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے جداک اللہ خیرات